حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ مہیا فرمائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا نمبر ایک عادل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھلے پھولے نمبر تین جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ نکلیں نمبر چار وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے نمبر پانچ وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں نمبر چھ وہ شخص جسے کوئی خوب رو اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور نمبر سات وہ شخص جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ دائیں نے کیا کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیاسی